میرے ایک سوال کا جواب دینا کیا قرآن مجید پر پابندی لگ سکتی ہے اگر کوئی کہے کہ کوئی بڑا حکمران کہے میں قرآن پہ پابندی لگاؤں گا تو آپ لوگ برداشت کریں گے نہیں کریں گے جب قرآن پہ پابندی نہیں لگ سکتی تو کیا جہاد قرآن کی آیت ہے یا نہیں ہے اسی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ وناس تک چار سو ساڑھے چار سو سے زائد مرتبہ جہاد کے فریضے کو بیان کیا قتال کے فریضے کو بیان کیا اسی قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جہاد کی فرضیت کو بیان کیا کافروں کے ساتھ لڑنے کی فضیلت کو بیان کیا مجاہد کے گھوڑوں تک کا تذکرہ اسی قرآن مجید کی صورتوں میں آیا ہے ولادیاتی آدیاتی زبہاں فل موریاتی قدہ فل مغیراتی صبح گھوڑے کا تذکرہ جو مجاہد کسی گھوڑے پہ سوار ہو جاتا ہے وہ گھوڑا اللہ اللہ کے ہاں پیارا بن جاتا ہے جب مجاہد گھوڑے پہ سوار ہوگا تو گھوڑا برکت والا ہو گیا تو جس زمین پر مجاہد چلے گا وہ زمین کتنی برکت والی ہوگی جس شہر میں مجاہد چلے گا وہ شہر کتنا برکت والا ہوگا جس جس پہاڑ پر مجاہد چڑھے گا وہ پہاڑ کتنا برکت والا ہوگا جس ملک میں جی مجاہد چلے گا وہ ملک کتنا برکت والا ہوگا ہمارے اس ملک کے اندر اگر کنجر موجود ہے گانا گانے والی عورتیں موجود ہیں فلم اسٹار ہیرونے موجود ہیں اگر قوالی گانے والے ظالم بدبخت موجود ہے اگر مشرق موجود ہے اگر بدتی موجود ہے اگر سینما چلانے والے موجود ہے اگر کیبل نیٹ ورک کے ذریعے سے مسلمانوں کو ننگا کرنے والے موجود ہے تو پھر اس زمین پر مجاہد کیوں موجود نہیں ہو سکتا اگر ان پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی تو مجاہد پہ پابندی لگانے والے کہاں سے پیدا ہو